ہر دور میں حق ہر دور میں ہر حال میں حق بات کریں گے ہم عظمت اصحاب ہی کی بات کریں گے ہم عظمت اصحاب ہی کی بات کریں گے ہر دور میں ہر حال میں حق بات کریں گے ہم عظمت اصحاب ہی کی بات کریں گے اصحاب پیمبر ہے دل و جان سے پیارے اصحاب پیمبر دل اصحاب پیمبر ہے دل و جان سے پیارے مومن کے دل کا چین ہے آنکھوں کے تارے سبحان اللہ تو ڈرا کسی سبحان اللہ بلند سے کہو یار بلند سے کہو سبحان اللہ بلند سے کہو سبحان اللہ اصحاب پیمبر دل و جان سے پیارے مومن کے دل کا چین ہے آنکھوں کے تارے ہر آن اپنے آقا و مولا کے وفادار دیتے ہیں یہی قرآن کے پارے دیتے ہیں گواہی یہی قرآن کے پارے ہم مدحت اصحاب کی برسات کریں گے ہم مدحت اصحاب کی برسات کریں گے ہم عظمت اصحاب ہی کی تسی بھی کہہ لو ہم مدحت ہم عظمت اصحاب ہی کی بات کریں گے ہر دور میں ہر حال میں حق بات کریں گے ہم عظمت اصحاب ہی کی بات کریں گے اور جی، آؤ بتائیں آپ کو کچھ گرو اصول کے آؤ بتائیں آپ کو کچھ اصول کے اللہ کو بھی پیارے ہیں پیارے رسول کے اللہ کو بھی پیارے ہیں پیارے رسول کے محبوب بھی پیارا ہے اور پیارے ہیں یار بھی یہ بات کبھی بھی نہ ہم بھولیں گے بھولتے یہ بات کبھی بھی نہ ہم بھولیں گے بھول کے باطل ہو کسی روپ میں ہم مات کریں گے باطل ہو کسی روپ میں ہم مات کریں گے ہم عظمت اصحاب ہی کی ہاں, ہاں،, ہاں۔ تو زبردستی سنا دیا میرے استاد بیٹھ مل کے کون سبحان اللہ شہر آقا کی محبت آقا کی محبت آثار آسار مومن کے ایمان کا معیار صحابہ جن کا میار ہے بلنداباد سے کہ سبحان اللہ آقا کی محبت کے ایسار آسار صحابہ ایمان کا صحابہ دنیا میں سب سے بہترین لوگ یہی ہیں دنیا میں سب سے بہترین دنیا میں سب سے بہترین لوگ یہی ہیں اسلام کی عظمت کے مینار صحابہ خوشبو کا ذکر خوشبو کا ذکر خوشبو کا ذکر پھول کے ہم ساتھ کریں گے خوشبو کا ذکر پھول کے ہم ساتھ کریں گے ہم عظمت اصحاب ہی کی بات کریں گے ہم عظمت اصحاب ہی کی بات کریں گے ہم عظمت اصحاب ہی کی بات کریں گے ہر دور میں ہر حال میں ہر دور میں ہر حال میں حق بات کریں گے ہم عظمت اصحاب ہی کی بات کریں گے یہ گولیاں پابندیاں یہ جیل خانہ جات دیکھ لے ہم آج بھی کہتے ہیں وہی بات یہ گولیاں پابندیاں یہ جیل خانہ جات آ دیکھ لے آ دیکھ لے ہم آج بھی کہتے ہیں وہی بات ساتھی ہے یہ رسول کے ساتھی ہے یہ رسول کے صلی اللہ ساتھی ہے یہ رسول کے لیاقت جدا نہیں ہے روزہ رسول میں اب بھی نبی کے ساتھ ہم کفر کی ہر رات کو پھر رات کہیں گے ہم کفر کی پھر رات کو ہم کفر کی ہر رات کو پھر رات کہیں گے ہم عظمت اصحاب ہی کی بات کریں گے ہم عظمت اصحاب ہی کی بات کریں گے ہر دور میں ہر حال میں حق بات کریں گے ہم عظمت اصحاب ہی کی بات کریں گے